جس کا مال نہ بڑھتا ہو بسم اللہ علی اہلی و مالی اللہم رضنی بما قضیت وعافنی بما ابقیت حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا ما عجلت بسم اللہ میرے اہل و اولاد اور مال پر یا اللہ مجھے اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور مجھے عافیت عطا فرمائیے اس چیز کے ساتھ جو آپ نے بچا رکھی ہے یہاں تک کہ میں کسی ایسی چیز کی جلدی کو پسند نہ کروں جسے آپ نے مؤخر کر رکھا ہے اور نہ ہی اس چیز کی تاخیر چاہوں جس کا جلدی ہونا آپ نے طے کر رکھا ہے ایک صاحب نے مال نہ بڑھنے کی شکایت کی تو ان کو مال میں برکت کا یہ نسخہ عنایت فرمایا